بسم اللہ الرحمن الرحیم حفاظت کے قلع مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ سے رحمت نصرت اور عافیت کا سوال ہے آج کل دنیا بھر میں ایک بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف خوف ہے اور دہشت تعاون بھی اسی طرح کی ایک بیماری اور وبا ہے بلکہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک اور مہلک کئی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور ہم ان احادیث مبارکہ سے موجودہ صورت حال پر روشنی لے سکتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس پر بھیج دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کے حق میں رحمت بنایا ہے فتح الباری ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الطاعون و شہادت لکل مسلم بخاری تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے یعنی جو مسلمان ایمان کی حالت میں تعاون کی وبا سے مرے گا وہ شہید ہوگا اب ہم اپنی بات یہاں روک کر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ موجود ہے ملاحدہ فرمائیے آیت دو سو تینتالیس یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے ان پر موت کا خوف مسلط ہو گیا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ اس کے بندے موت کے خوف سے بھاگتے پھریں موت سے کون بھاگ سکتا ہے موت نے تو ضرور آنا ہے اور موت ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ اور راحت سے بھرپور تحفہ ہے بہرحال بنی اسرائیل کے اس گروہ کو شیطان نے موت کے خوف میں مبتلا کر دیا شیطان اسی طرح کرتا ہے وہ انسانوں کو موت سے ڈرا کر ان سے غلط کام کرواتا ہے مگر موت پھر بھی آ جاتی ہے بنی اسرائیل کے یہ ہزاروں یا لاکھوں لوگ موت کے ڈر سے اپنے علاقے سے بھاگ کھڑے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر دشمن کے حملے کا خوف تھا اور وقت کے پیغمبر نے انہیں جہاد کی طرف بلایا تھا دشمن طاقتور تھا چنانچہ وہ ڈر گئے اور یہ کہتے ہوئے بھاگ نکلے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی مہلک بیماری اور وبا پھوٹ پڑی تھی اور یہ اس سے بھاگے مگر جیسے ہی اپنے علاقے سے نکلے اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا کہ سارے مر جاؤ چنانچہ ہر طرف لاشوں کے انبار لگ گئے نہ جہاد میں انہیں دشمن نے مارا اور نہ کوئی وبا آئی مگر موت آ گئی موت نے جب آنا ہو تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ دشمن ہی آپ کو مارے یا کسی بیماری یا وبا سے آپ کو موت آئے دنیا میں اور لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور جو موجود ہیں وہ بھی مر جائیں گے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا اس لیے موت سے بھاگنا فضول اور برا کام ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موت اچھی آئے اور موت کے موت کے بعد کا سفر اچھا ہو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ واقعہ پہلی امت یعنی بنی اسرائیل میں ہوا ہے کہ کئی ہزار شخص گھر بار لے کر اپنے وطن کو چھوڑ نکلے ان کو ڈر ہوا غنیم یعنی دشمن کے حملے کا اور لڑنے یعنی دشمن کا مقابلہ کرنے سے جی چھپایا یہ ڈر ہوا وبا کا اور یقین نہ ہوا تقدیر کا پھر ایک منزل میں پہنچ کر سارے مر گئے پھر سات دن بعد پیغمبر کی دعا سے زندہ ہوئے کہ آگے کو توبہ کریں یہاں اس واسطے فرمایا جہاد سے جی چھپانا آبس ہے یعنی فضول اور غلط کام ہے موت نہیں چھوڑتی موزی ہے قرآن بس یہ ہے اسلام کا مزاج یہ ہے مدینہ مدینہ کی تربیت علاج بھی جائز کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی بجا مگر خوف وہم اور نیکیوں سے محرومی جائز نہیں مختصر مضمون میں پوری بات نہیں آ سکتی موت کے خوف پر قرآن مجید نے یہودیوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان سے تقاضا کیا ہے کہ اگر تم اپنی فضیلت اور بلندی کے داغوں میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تم تو موت سے بھاگتے ہو اور موت سے بھاگنے والے لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں ہو سکتے وبا پھیل چکی ہے اگرچہ ہمارے ملک میں اس کا زیادہ زور نہیں ہے مگر غیروں کی نقل میں یہاں بھی کافی افراتفری ہے حالانکہ اس سے حفاظت کی بہترین تدبیر اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے نمازوں اور دیگر فرائض کا بھرپور اہتمام کریں مساجد کو خوب آباد کریں ذکر اللہ اور درود شریف کی مجالس سجائیں اور عافیت کی یہ اہم دعا اپنا معمول بنائیں وہ دعا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناغہ نہیں فرماتے تھے روایت کے الفاظ دیکھیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاداں الا الکلیمات یہی نایومسی وہی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شام یا کسی صبح ان الفاظ کا ناغہ نہیں فرماتے تھے ابو داود مسند احمد اللہم انی العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک العفم والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي انطالم دعائیں سکھائے مدینہ مدینہ حفاظت کے قلعے مدینہ مدینہ نہ مسجد کو چھوڑو اے ایمان والو سبق یہ سکھائے مدینہ مدینہ جو احادیث مبارکہ تعاون کے بارے میں آئی ہیں ان سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان خود کو جان بوجھ کر امتحان میں نہ ڈالے اور خود اس علاقے میں نہ جائے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہو وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ لا عدوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی سے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو بس اسی کو لگتی ہے کوئی خارش زدہ اونٹ دوسرے اونٹوں کو بیمار اور خارش زدہ نہیں کرتا جس کو بیماری لگتی ہے اس کی اپنی تقدیر سے لگتی ہے اب اگر کوئی وبا زدہ علاقے میں جائے گا اور اس کو اس کی تقدیر کی وجہ سے بیماری لگ گئی تو اس کا یقین بگڑ سکتا ہے وہ اس وہم میں جا سکتا ہے کہ یہ بیماری مجھے فلاں سے لگی ہے اور وہم ایک مومن کے لیے موت سے زیادہ برا ہے اس لیے اچھا ہے کہ وہ ایسے علاقے میں جائے ہی نہ اور دوسری بات ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس علاقے میں وبا آ چکی ہو وہاں سے کوئی مسلمان بھاگ کر دوسرے علاقے میں نہ جائے زاد المعاد میں روایت درج ہے کہ جو تعاون سے بھاگے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ میدان جنگ سے بھاگنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق اگر بیماری اور موت قسمت میں لکھی ہے تو بھاگنے سے نہیں ٹلے گی اور اگر نہیں لکھی تو وبا زدہ علاقے میں موجود رہنے سے بھی نہیں آئے گی لیکن موت اور بیماری کے خوف میں اشرف المخلوقات انسان کا اس قدر اثراتفری میں پڑ جانا اس کے مقام کے بھی خلاف ہے مدینہ مدینہ نے ایسے نسخے سکھا دیے ہیں کہ ان نسخوں کی پناہ گاہ میں ایک انسان بغیر خوف اور دہشت کے اطمینان کے ساتھ رہ سکتا ہے آپ نے کبھی اس دعا پر غور فرمایا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے ہاں سے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا سے اپنے صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاڈلے نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو اس دعا کے حفاظتی حصار میں لیتے تھے دعا بخاری شریف میں موجود ہے اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل کل شیطان ومن عین اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے مکمل و طاقتور کلمات کے ذریعے ہر شیطان ہر موزی جاندار اور ہر نظر بد سے پناہ مانگی گئی ہے ہامہ کسے کہتے ہیں زہریلے حشرات الارض چھوٹے چھوٹے مودی جاندار ان میں بیماریوں کے جراثیم بھی آ جاتے ہیں کرونا ہو یا کوئی اور جرسومہ یہ بھی جاندار ہوتے ہیں اور زہریلے ہوتے ہیں جب ہم صبح و شام اس دعا کا اہتمام کریں گے اور اپنے بچوں پر بھی اس قدم کریں گے تو انشاءاللہ ہر وبائی جرسومے سے بھی پناہ مل جائے گی وهامة ومن اللہ عين الشیقنکلآین باقی رہے مختلف مقامات کہ فلاں جگہ جانا ہے یا نہیں تو مدینہ مدینہ نے دعا سکھا دی ہے یہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك جو کسی جگہ جائے اور وہاں یہ دعا پڑھ لے تو جب تک اس جگہ پر رہے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکے گی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صحیح مسلم اس لیے مسجد میں جانا بند نہ کریں دینی اجتماعات میں جانا بند نہ کریں وہاں جا کر ان مبارک کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ناقابل تسخیر ناقابل شکست کلمات کے مضبوط حصار میں آ جایا کریں اور خوب توجہ اور مزے سے عبادت کیا کریں تعوض کے حلقے ہیں مضبوط یارو مدینہ کے نسخے مؤثر ہیں یارو کسی کی نہ مانو صرف اس کو دیکھو جو ہم کو بتائے مدینہ مدینہ بہت دعوے تھے ترقی کے بہت دعوے تھے سائنس کی پہنچ کے مگر ایک چھوٹے سے وائرس نے ساری دنیا کا پٹاخہ نکال دیا ہے اب نہ کوئی علاج ہے اور نہ کوئی دفاع بس ہاتھ دھوتے رہو اسلام نے تو الحمد بہت پہلے ماننے والوں کو ہاتھ دھونے پر لگا دیا تھا مگر اس کا ہمیشہ مذاق اڑایا گیا روز پانچ ٹائم وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھو لو استنجے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لو نیند سے جاگو تو کسی کھانے پینے کی چیز کو چھونے سے پہلے ہاتھ دھو لو الحمد للہ الحمد للہ تہارت ہی تہارت پاکیزگی ہی پاکیزگی تمہیں تو ابھی تک جسم سے غلازت دھونے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی صرف ٹیشو کا استعمال اور بدبو میں لتھڑے جسم اوپر پرفیوم اب وائرس آیا تو دن رات ہاتھ دھوتے ہو ایڈز جیسی غلیظ بیماری کو تم نے خود دنیا بھر میں کاشت کیا فطرت کے دشمنوں کو جو اس بیماری کا ذریعہ ہیں تم نے خود عزت دی اور پھیلایا کاش اس کے خلاف اس طرح کی احتیاطی مہم چلاتے جس طرح کی کورونا کے خلاف چلا رہے ہو اور اپنی اس بے وقوفانہ مہم کو مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر رہے ہو ہمارے ہاں جو سائنس اور یورپ کے پجاری ہیں وہ اب ہاتھ دھونے اور منہ پر نقاب ڈالنے کو بھی یورپ کی ترقی اور عقل مندی قرار دے رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں میں تو یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں مسلمانوں کے پاس الحمد ترقی اور صحت کے اصل راز موجود ہیں مگر افسوس کہ انہیں اچھی قیادت فی الحال دستیاب نہیں نہیں ہے اپنی تمام تر سائنس اور ٹیکنالوجی لگا کر بھی اس وقت یورپ میں روزانہ سینکڑوں افراد اس وبا سے مر رہے ہیں جبکہ غریب مسلمان ممالک الحمد کافی حد تک محفوظ ہیں اب ان مسلمان ممالک میں خوف بدحواسی اور ہلچل مچا کر دشمن اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کر رہے ہیں اور ان ممالک کو ایسے اقدامات پر مجبور کر رہے ہیں جن کی وجہ سے معاشی بحران اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ مغرب کی اندھی تکلیف سے باز رہیں مدینہ مدینہ سے رہنمائی حاصل کریں اور دشمنوں کی سازش سے بچیں ہمارے ہاں تو ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے جو روزانہ کی روزی اسی دن کماتے ہیں اگر ان کو کسی دن کمائی نہ ملے تو اگلے دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جل سکتا ہمارے ملکوں کی دولت تو امریکہ اور یورپ مختلف بہانوں سے لوٹ کر لے جاتے ہیں اور طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑ کر یہاں عوام میں غربت پھیلاتے ہیں پھر ہم ایک بیماری اور وبا کے خوف سے ایسے اقدامات کیوں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے مزدور کی روزی بند ہو جائے کتنے افسوس کی بات ہے کہ مغرب بالوں نے ہاتھ ملانے کی بجائے کوہنیاں ملانا شروع کیں تو ہم نے بھی فوراً ان کی اقتدا شروع کر دی اگر ہاتھ نہیں ملانا تو ٹھیک ہے نہ ملاؤ خود کو موت سے بچا لو مگر غیروں کی تقلید میں کوہنیاں ٹکرانا کون سی ترقی ہے اور کون سی عقل مندی اور سب سے افسوسناک پہلو لوگوں کو مساجد اور دینی دستگاہوں سے محروم کرنا ہے ارے یہی تو انسانیت کی حفاظت اور بقا کے مراکز ہیں یہ ویران ہو گئے تو پھر وبا نہیں قیامت آئے گی قیامت مدینہ مدینہ نے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے معوضتین کا تحفہ لیا اور انسانیت کو بخشا دو ایسی صورتیں جن کا کوئی مثل ہی نہیں جن کا کوئی مقابل ہی نہیں اور جن کے حفاظتی حصار کا دنیا میں کوئی توڑ ہی نہیں نظر آنے والے دشمنوں کے لیے صورت الفلق اور نہ نظر آنے والے دشمنوں کے لیے صورت الناس آپ ماضی کا اہل ماضی کے اہل علم اور اہل عقل کی تحقیقات بھی پڑھ لیں انہوں نے وبائی بیماریوں کے اسباب پر بہت تفصیل سے لکھا ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں وبائی امراض پر حکمہ اور اطباء کی تحقیقات کو جمع فرمایا ہے ان کے بقول وبائی امراض کی بڑی وجہ ہوا کی خرابی یا جنات کا حملہ ہوتی ہے کوئی لبرل ہستا ہے تو ہنسے مگر سچ یہی ہے کہ جنات موجود ہیں اور ان میں جو کافر ہیں وہ شیطان کے حواری اور انسانوں کے دشمن ہیں وہ بھی ایجادات کرتے ہیں اور انسانوں پر اپنی دشمنی نکالنے کے لیے طرح طرح کے ہتھیار بناتے ہیں اور پھر جب انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھتی ہے تو یہ جنات ان پر مہلک حملے کرتے ہیں جو کہ وباؤں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح ہوا کی خرابی سے بھی یہ وبا وجود پاتی ہے معوضتین اور آیت الکرسی میں ان دونوں اسباب کو توڑنے کی بے انتہا طاقت موجود ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو صبح و شام سورہ اخلاص اور معوضتین پابندی سے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا تکفی کا کلی شعی ابو داود یہ ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں کافی ہیں یعنی ہر شیطانی اور شرری حملے کو روکنے کے لیے بہت ہیں کافی ہیں مسلمانوں کو صبح و شام ان صورتوں کو ان صورتوں کا کم از کم تین بار اور زیادہ جس قدر ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے اور اگر ہر نماز کے بعد تین تین بار پڑھیں تو سنت بھی پوری ہو اور حفاظت و برکت کا خزانہ بھی ہاتھ لگ جائے اسی طرح قرآن مجید کی وہ دعا جس پر عظیم صورت التوبہ کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی تاثیر حفاظت حصار قوت اور برکت کا خزانہ ہے حسب اللہ لا الہ الا علیہ توکلت رب العرش العظیم ان مبارک کلمات کے بارے میں ارشاد فرمایا جو یہ صبح و شام پڑھ لے کفا اللہ ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائیں گے راحت القلوب میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلمات کی تاثیر پر عجیب واقعات لکھے ہیں بے شک مسلمانوں کا دامن نعمتوں سے بھرا ہوا ہے شفا کے خزانے مدینہ مدینہ ہے روشن زمانے مدینہ مدینہ جو چاہو ملے گا یقین کر کے دیکھو کرم کے خزانے مدینہ مدینہ جو مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے جو اس وبا میں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت و اکرام کا مقام مقام نصیب فرمائیں اور جو مسلمان اس وبا سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان اور عافیت میں رکھے اس موقع پر اتنی گزارش ہے کہ اس معمولی سی بیماری سے شکست نہ کھائیں اگر ہم ایمان میں کمزور پڑے ہمارا عقیدہ خراب ہوا ہمارے اعمال میں کمی آئی اور ہم نے بس موت اور بیماری سے بچنے کو ہی اپنا اصل مقصد بنا لیا تو یہ سب خسارے اور شکست کی باتیں ہیں مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھنا چاہیے جو مصیبت کے وقت بھی نہ گڑ گڑائے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے مساجد عبادت باجماعت نماز اور دینی روحانی مجالس سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں آج کل طرح طرح کے وظائف بھی گردش کر رہے ہیں کوشش کریں کہ خود کو مدینہ مدینہ کے مصنون وظائف میں پابند رکھیں یہ مستند اور محفوظ راستہ ہے مزید کوئی دعا یا وظیفہ پڑھنا ہو تو مشورہ اور استخارہ کر لیں بعض مجرب وظائف ہر کسی کے لیے مفید نہیں ہوتے ان کا فائدہ کسی کسی کو ہوتا ہے اور بعض وظائف کے الفاظ درست عقیدے کے خلاف ہوتے ہیں دو اوقات میں تھوڑی سی محنت فرما لیں صرف ان دنوں نہیں بلکہ پوری زندگی ایک صبح شروع ہونے کا وقت یعنی فجر کے داخل ہونے کا وقت اور دوسرا سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کا وقت ان دو اوقات میں دس پندرہ منٹ لگا کر خود کو مدینہ مدینہ کے قرآنی اور مصنون حصار میں محفوظ کر لیا کریں وہ اعمال جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں نمبر ایک سورہ اخلاص معوضتین تین تین بار نمبر دو سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی پہلی درمیانی اور آخری آیات ان میں آیت الکرسی بھی آ گئی نمبر تین سات بار وہ دعا جو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بہت تاکید سے ارشاد فرمائی یا حیو یا قیوم برحمتی کا اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی عین نمبر چار وہ دعا تین بار جس کے بارے میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اسے کوئی چیز تکلیف نہ دے اور اسے اچانک کوئی مصیبت نہ آ پکڑے تو وہ کہے بسم اللہ لا مع الارض ولا السماء وهو العليم نمبر پانچ وہ دعا ایک بار جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ صبح پڑھ لو تو شام تک اور شام کو پڑھ لو تو صبح تک ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان رب اعلیٰ روقم مستقیم ابو داود نمبر چھ ماشا اللہ قوت اللہ بلّہ حسب الوکیل یہ دونوں قرآنی دعائیں جس قدر ہو سکیں نمبر سات دعائے عافیت جو کالم کے شروع میں مذکور ہے اور دو تحفظات جو پہلے عرض کیے ہیں حسب اللہ والی دعا اور صبح و شام کی مصنون دعائیں بس یہ دس پندرہ منٹ کا عمل کر کے بے فکر ہو کر دین کے کام میں لگ جائیں درود شریف کی کثرت کریں صدقہ خیرات دیں ہماری زندگی رکتی نہیں ہے یہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے اس لیے